بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مکنا من بابا فات محترم شامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اور دینی بھائیوں یہ سورت القحف کی حکایت میں نے تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے اور موضوع یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کی ایک ہے قدرت اور ایک ہے اللہ تعالی کی سنت اور ہر انسان کو یہ چیز سمجھنا چاہیے ایک ہے قدرت اللہ اور ایک ہے سنت اللہ قدرت اللہ کا مطلب ہے کہ ان اللہ کل سے ان قدیر اللہ تعالی ہر چیز کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور اس کو کسی چیز کے بنانے یا پیدا کرنے میں کوئی دیری نہیں ایزا اور آدھا یقول اقول کن کلکل جب اللہ تعالیٰ مٹی سے انسان بنانا چاہا تو لمحے بھر میں مٹی سے آدم کو کھڑا کر دیا نہ بچے رہے نہ کبھی چیخے نہ چلائے نہ رینک کے چلے نہ سیدھے کھڑے ہو گئے بہترین قسم کے خوبصورت جوان بن کے کھڑے ہو گئے لمحے بھر میں اس کو کہا جاتا ہے قدرت اللہ اور ایک ہے میرے بھائی جو سنت اللہ سنت اللہ کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی نے کسی سبب سے ایک مربوط کر دیا ہے انسان جب وہ اسباب اپناتا ہے تو اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے جب اپنی قدرت دکھانی چاہیے تو بغیر ماں باپ کے مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنا کر کے پوری کائنات کو ثابت کر دیا کہ ان اللہ علا کل ان قدیر اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالم کبھی بھی مٹی سے انسان نہیں پیدا کیا انسانوں کو پیدا کیا وہ خرکنا کم اور جوڑے جوڑے پیدا کیا اب انسان شادی کرتا ہے جوڑا ملتا ہے میاں بی بی زندگی گزارتے ہیں تب کہیں اولاد کی امید ہوتی ہے وہ بھی تاریخیں گننی پڑتی ہیں لیکن پھر جب اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت دکھانی چاہی تو سنت کو چھوڑ کر کے ایک کاری عورت ایک کنواری بچی جس نے کبھی شادی کے بارے میں سوچا نہ ہو مریم علیہ سلاد و سلام اللہ تعالیٰ نے ایک پھونک کے ذریعے ان کو بیٹا پیدا کیا جس کا نام ہے عیسا علیہ سلاۃ وسلام یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سنت ہے سنت کا معاملہ یہ ہے قدرت کا معاملہ تو سمجھ لیا کہ اللہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہے بغیر کسی سبب کے کر ڈالتا ہے ادا اراد سین کن فیقون لیکن ایک سنت کیا ہے ہر چیز کو انسان بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں شفا دے دے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ما انزل اللہ دا ان اللہ انزل دبا لوگ ہو جب بھی اللہ کوئی بیماری پیدا کرتا ہے تو بیماری کے ساتھ اس کا دوا بھی بھیج پیدا کرتا ہے اب انسان علاج کرتا ہے معالجہ کرتا ہے دوا استعمال کرتا اب اس کے بعد شفا ہے تو انسان کو دنیا کے اندر انسان پابد ہے سنت اللہ کا انسان دنیا میں جب بھی کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے سنت اللہ اپناتا ہے ہر وہ چیز جس کو حاصل کر رہے ہیں اس کے لیے جو اسباب اور وسائل اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے ان اسباب اور وسائل کو اپنانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے اللہ رب العالمی نے فرمایا کئی واقعات بطور مثال کے بیان کیا نمبر ایک سورت القحب کے اندر آپ حضرات جانتے ہیں ذل کرنے جیسا آج تک کوئی کائنات میں بادشاہ نہیں گزرا ہے مشرق کی طرف فتح کرنے لگا تو جہاں تک دنیا ختم نہ ہو گئی وہاں تک فتوحات حاصل کرتا چلا گیا مغرب کی طرف گیا تو سورج جہاں جہاں تک آبادی دنیا کی نظر آئی سب کو اس نے فتح کر لیا لیکن اللہ رب العالمی بیٹھے بیٹھے پھونک مار کر کے نہیں ہم نے اس کو وسائل دیا علم دیا اسباب دیا اور اس نے اسباب کو اپنانے کے بعد پوری دنیا کو فتح کر لیا ویا سلون کا انزل نہیں لوگ زل کے بارے میں آپ سے پوچھے سرت القحب کی آئے ذل کون تھا اتنی بڑی دنیا کو کیسے فتح کر لیا اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو ہم زل کرنین کا واقعہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں ذل کرنین پوری دنیا کو مستخر کیا مشرق کو مغرب کو شمال کو جنوب کو تو بات اصل یہ تھی انا مکنا لہو فل اب وہ آنکل سے ان سبا ہم نے اس کو لڑنے کا فن علم حکمت قوت طاقت ہم نے جو اس کو صلاحیت دیا تھا جب اس نے صلاحیت استعمال کیا تب ہم نے اس کو کامیابی عطا کی اللہ تعالی ہم سب کو اسباب اور وسائل اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اس کے بعد جیسے ذل کرنے میں سد سکندری آج تک موجود ہے اپنی صلاحیت کے ذریعے اس نے سب کچھ بنایا پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلاۃ و اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کرتے رہے قوم بات نہ آئی تو دعا مانگی اللہ انی مغلوب الفن میں مغلوب ہوں اللہ میری مدد فرما اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرنے لگے اے اللہ ہم نے ساری دعوت و تبلیغ کر دی دعوت ہم لو نہارا فلم ہم دعائی اللہ فرارا اللہ اب مجھے ان کے ظلم سے نجات دے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ایک ہی دن میں قوم کو ہلاک کر دیتا اور حضرت نوح کو بچا لیتا ادھر نوح علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قوم کو ہلاک کر دے مصیبت سے مجھے نجات دے اللہ فرماتے واؤنا واؤنا ہم نے نو کو حکم دے کیا آپ لکڑی خریدیں اور کلاڑی لے اور آپ میری نگرانی میں ہم جیسے جیسے کہیں آپ کشتی تیار کریں اللہ تعالیٰ چاہے تھا تو نو ہراب شام کو ایسے ہی اٹھا لیتا جس سرب نے مکے سے نبی علیہ السلام شام کو لمحے بھر میں شام اور ساتوں زمین اور آسمان کی سیر کرا دی اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی لیکن جب نو علیہ سراب شام مانگتے ہیں تو قدرت نہیں بلکہ وہاں سنت اللہ کے ہے اللہ نے فرمایا اب اس میں پھول کا بھی آجنا ہوا بھاجنا ہم جیسے بتاتے جائیں ویسے کشتی تیار کر جب کشتی تیار کیا تو اللہ رب العالم فرمایا اب ایمان والوں کو بیٹھا لیں بیٹھا لیا اب اللہ تعالی نے طوفان نو بھیجا پوری قوم گرپ ہو گئی اور کشتی میں اتنے دن اسباب اور وسائل اپنانے کے بعد اب نو علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے فال جئینا ہو اللہ فرماتے میں نے نو نوح کو اور اس کے اہل وجال کو فل فل کل مشہور کشتی میں بیٹھایا اور ہم نے ان کو نجات دیا بچا لیا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلاط و انسان کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ اسباب اور وسائل آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ ملازمت چاہتے ہیں رزق حلال چاہتے ہیں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو اسباب ہے وہ اسباب اپنانا ضروری ہے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے کس چیز کی کمی تھی لیکن کھانے کی تعمیر کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے کو لو وہ مٹی اٹھا کر کے پتھر اٹھا اٹھا کر کے دے اور آپ دیوار خانے کعبہ کی تیار کر اللہ چاہنا چاہے تو جیسے بیٹے معمور کو آسمان بنا دیا خانے کعبہ کی تعمیر کل فیقون سے بناتا لیکن نہیں سنت اللہ کو جاری رکھا اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے کو حکم دے تعمیر کرے دونوں خانے کعبہ کی تعمیر کر رہے ایک پتھر چھٹ کر رہا ہے دیوار جوڑ رہا ہے اور دوسرا پتھر اٹھا اٹھا کر کے لا رہا ہے اور جب خانے کعبہ تیار ہوا کہتے ربنا تقبل منا اے اللہ تین حکم دیا ہم نے کھانے کی تعمیر کر دی اللہ ہماری اس خدمت کو قبول کر لیں میرے بھائیو اس سنت اللہ اپنانا اس کے بعد موسا علیہ السلام شام کا زمانہ آتا ہے ان کو علم حاصل کرنے کا بڑا شوق ہو گیا ایک مرتبہ ایسے کچھ تقریر کر رہے تھے خطاب کر رہے تھے سننے والوں کو بڑا مزہ آیا ایک انسان نے کہا موسا آپ کی باتیں بڑی اچھی لگی آپ سے بڑا عالم کوئی دنیا میں ہے کہا نہیں میں تو سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اچھی نہیں لگی فرمایا بلا ایک بندہ میرے پاس ہے میرا ہے جس کو میں نے وہ علم دیا ہے جو آپ کے پاس ہے اب موسا علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں اس کے پاس کیسے پہنچ کر کے علم حاصل کر سکتا ہوں نبی اللہ ہیں لیکن علم حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو علم حاصل کرنے کے لیے ان کو بھی وسائل کی ضرورت ہے استاد کے پاس عالم کے پاس جانے کی ضرورت ہے صبر کرنے کی ضرورت ہے اللہ نے فرمایا جاؤ مچھلی تل کر کے لے لو اور جہاں وہ مچھلی مجبور بہارے دو دریائے ہیں وہ دریائے ملتی ہیں اسی جگہ پر وہ بیٹھا ہے وہی مل جائے گا منہ سال احتوا السلام اٹھے وید کال موسا لے فتح ہو لا ابلو لا ابرو حتہ ابلو گمن بال بھرین او امزی حکما حکما اپنے خادم سے کہا چلو ہم چلتے چلتے تھک جائیں یہ زندگی گزر جائے لیکن وہاں تک تو ہم سفر ضرور کریں گے یہ اسباب علم حاصل کرنا ہے تو بیٹھے بیٹھائے نہیں اس کے لیے بھی سفر کی ضرورت ہے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بیٹھی ہوئی ہیں جبرائیل امین آئے اور حکم دیا بتایا پھونک مارا اللہ کے حکم سے کہا جاؤ تم کو بیٹا پیدا ہوگا اللہ اکبر کہتی ارے میں شاید غیر شادی سنا آج تک کسی برد ولم یم سسنی بشر آج تک کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا کہاں سے بیٹا ہو جائے گا کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے یہی حکم ہے بغیر باپ کے بغیر شوہر کے تمہیں بیٹا دیکھا وہ لینا چاہوں اور لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اللہ تعالیٰ ایک موجودہ اور ایک علامت اور نشانی اپنی قدرت کاملہ کی نشانی دکھانا چاہتا ہے چلی گئی ولادت کا وقت ہوا ایک گھر سے باہر نکل گئی ایک کھجور کا تنا تھا اسی کے سہارے سے بیٹھی ہیں ولادت کے لیے ولادت ہوئی اب بڑی پریشان اللہ نے فرمایا دیکھو یہ درخت ہے وہ سی الئی کی بھی جدید اے مریم ذرا اس کو حرکت دو ہلاؤ دیکھو تازہ کھجور گرے گا اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے ہی تازہ کھجور بغیر درخت کے جنت کے بھیج دیتا لیکن سنت اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسماد اپنائے درخت موجود ہے اللہ نے فرمایا اس درخت کو ہلاؤ حرکت دو بہت سی ہلے کی بھی نخلا تو نقل تو ساٮٔے کو روتاب دنیا تو آپ تین قسم کا کھجور تازہ کر کے کھاؤ پھر بس آگے بڑھے اللہ اکبر بہت ساری چیزوں کے بعد نبی علیہ ساتھ رماتے ہیں اے میری امت کے لوگ صحیح مسلم حدیث یہ ہے علام کا اللہ نے تجھے جو جسمانی قوت دی ہے دیکھنے کی سننے کی طاقت دی ہے تجھے علم دیا ہے تجھے کاروبار کی صلاحیت دی ہے ہمیشہ اپنی صلاحیت کو ان چیزوں میں استعمال کر جو تجھے فائدہ پہنچانے والی ہے ولا کبھی ہمت نہ ہارا کر اللہ کے رسول نے نصیحت نصیحت دیا کیا ایک تو ہمارے بھیک مانگتے ہوئے اللہ اللہ کے نام پر مجھے دو نہ میرے ساسان کو پکڑا بیٹھایا کہا تمہیں شرم نہیں آتی اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے اپنی قوت اور طاقت کو استعمال نہیں کرتے کھڑے ہو گئے بھائی میرا یہ ہو گیا ہو گئے خوشی اللہ کے راہ میں دے تم کو شرم نہیں آتی تم اپنی صلاحیت کیوں نہیں استعمال کرتے جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور کاٹ کر کے بیچو اللہ کا حکم وہ آدمی گیا لکڑیاں کاٹنے لگا سب کچھ کیا الحمد للہ دو چار دن کے بعد آیا اللہ کے رسول اتنے پیسے جمع ہو گئے کیوں جنگل کی لکڑیاں فری بھی ملتی ہیں اور لاتے ہیں بازار میں بیچتے ہیں اللہ سلف کیا تجھے یہ عزت کی لودی پسند ہے اپنی صلاحیت روبی روٹی کے لیے کبھی مانگنے کا بہانہ نہ بنا روبی روٹی کے لیے صلاحیت اللہ نے جو دیا اس کو استعمال کر کیا تجھے یہ عزت والی زندگی گوارا نہیں ہے کیا تجھے یہ ذلت اچھی لگتی ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا پھر کیا چل یہاں سے بدبا مانگنے والے پچیس آدمی دھتکارتے ہیں کہیں ایک آدمی دس درہم دیا کرتا اللہ اکبر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ سلت کی زندگی تجھے پسند ہے اور سن لے یہ تیری سلت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی صلاحیت استعمال کرے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اکول کو لہٰذا سخر اللہ من کل دم بھی ہوں تو وہ الحمد للہ وقفا وسلام اللہ اماد ہمیشہ ہمارے بہت سارے ساتھی انتیسویں پارے کی پہلی سورت سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوں گے کیوں سونے کے پہلے جو انسان سورت ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے آزاد رکھتے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے تیس آئے ہی ایک ایک بنا یاد کرے تو ایک مہینے میں پوری صورت یاد ہو جائے اور ہاں، پہلے پہلے فائدہ کیا ہوگا آپ فرماتے ہیں ایک بندہ مرا لوگوں نے نماز پناہ پڑھی تجزیم کیا تجویز کیا قبر مکمل کر کے جب واپس ہونے لگے تو عذاب قبر کے فرشتے آ گئے لیکن ایک سورت کی تلاوت کرتا تھا وہ وہ سورت برابر ان سے لڑتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت کر اللہ یہ بندہ جس پر تو نے آداب قبر مسلط کیا ہے یہ میرا پڑھنے والا ہے اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک میری تلاوت نہ کر لے اتنا ضد کیا اللہ رف میں نے تیری صفات قبول کر کے تیرے پڑھنے والے سے قیامت تک کی آداب قبر کو اٹھا لیا یہ انسان اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ کا نے کیا بیان فرمایا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه اے لوگ گھر بیٹھے بیٹھے درست تمہارے پاس نہیں آئے گا اللہ نے زمین کو تمہارے چلنے کے لائق بنایا پیدل چلو سائیکل پر چلو چار چکے سے چلو دو پہیا والی سواری سے چلو زمین پر چلو یا آسمان پر اڑو تمہارا سب صوفی منا کی بھی یہ زمین ہم نے تمہارے چلنے کے لیے بنایا ہے کیوں تاکہ تم چل پھر کر کے جہاں تمہارا روزی روٹی کا انتظام ہو سکے وہاں پہنچ کر کے محنت مزدوری کر کے حلال روزی کماؤ خود کھاؤ اور اپنی اولاد کو کھلاؤ سب صوفی مرا کی بھی ہاں وہ کلو اور اس زمین پر اللہ نے جو رسک رکھا ہے محنت اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے حاصل کرو کھاؤ اور کھلاؤ اللہ تعالی ہم سب کو رسک حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے والا بنائے میرے بھائی اسباب اسباب اپنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہو لیکن بیٹھے بیٹھائے نہیں بلکہ کب سارے اسباب اور ذرائع اپنا لینے کے بعد آج مسلمان سوچتا ہے ہمارا ملک ترقی کر جائے ہمارا دشمن ہمارا ملک دشمنوں کے مقابلے میں آگے بڑھ جائے سوچتے تو سب ہیں لیکن اسباب نہیں اپناتے آدمی ساری چیزیں سوچتا ہے لیکن اسباب نہیں اپناتا پہلے اسباب اپنائیں سنت اللہ اپنائیں پھر اس کے بعد اللہ جو تو نے کہا ہم نے سب کچھ کر ڈالا اب کامیابی تیرے ہاتھ میں مسرد احمد بن حنبل کی روایت کئی روز خاکے کے گزر گئے بچے بے تاب بھوکے مارے مر رہے ہیں شہر بچارا جاتا ہے صبح سے شام تک ہاں، نوکری ہاں، مزدوری ڈھونڈتا ہے کچھ نہیں بیوی تنگ آ گئی دو چار باتیں سنائی ارے آج چھپ جاؤ بھوکے پیاسے گھر میں پھا سے بچے مر رہی ہیں شوہر پہ کونوں کو کام نہیں مل رہا ہے بیوی پریشان ایک دن بیوی نے زیادہ اسرار کیا چلے گئے ابو ہرا کہتے ہیں لیکن بے چارہ بیوی سوچ رہے آج تو کچھ شوہر لے کر کے آئے گا آج تو کچھ ملے گا ہاں؟ آئے گا پکاؤں گی کھائے کھاؤں گی کھلاؤں گی بچوں کو شوہر کو بیچاری بیٹھی ہے شوہر بیچاروں کو کچھ نہ ملا روزانہ گیا آج آیا تو کھڑا ہوا بیوی دیکھ رہی کچھ ملا کچھ بھی رسک کا انتظام نہیں ہوا اب بیوی کی بھوک نہیں دیکھ سکتا بچے بے ہوش پڑے نہیں دیکھ سکتا ابو ہرا کہتے ہیں گیا وقت جنگل میں آنے جا کر کے بیٹھا ہے اللہ گھر جاتا ہوں تو بیوی بی کی شکل نہیں بچے بھوکے مر رہے ہیں برداشت نہیں ہوتا صبح روحتانا جاتا ہوں شام تک انتظار کرتا ہوں کہیں دہاڑی کہیں نوکری نہیں ملتی کہیں مزدوری نہیں ملتی اب دعا کر رہا ہے اب بیوی بیچاری کیا سوچتی ہے اللہ پہلے تو رشک کا معاملہ تھا اب تو بھی ناراض ہو کے تنگا کر کے گھر چھوڑ کر کے نکل گیا اللہ کے تلساتے ہیں بیٹی بے بچی وہ بیچاری کچھ دیر تک روتی رہی افسوس کرتی رہی لیکن کچھ نہ بنا گئی اس نے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ دیتے ہیں اے اس کے پاس چکی تھی ہاتھ والی ایک پتھر نیچے اور دوسرا پتھر اوپر رکھا لیکن اناج نہیں ہے کہ جس سے وہ آٹا تیار کرے فقامت روحا لیکن کہا اللہ اناج پیسنے کے لیے نہیں ہے لیکن چکی ہمارے پاس ہے میں چکی رکھتی ہوں پھر اس کے بعد گئی فقامت تنور فصل چرتا بیچاری گئی لکڑی ہے چولہا ہے آگ جلا سکتی ہے لیکن پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں اللہ سے فرمایا لکڑی لی چولہے میں ڈال کر کے چولہا جلا دیا اب اس کے بعد کچھ نہیں پکامت گئی وضو کیا اور نماز پڑھی یا کنا وہ اللہ جتنا تو نے دیا تھا میں نے اتنا کر دیا اب جتنا جو میرے پاس نہیں ہے اللہ تیری ساتھ کو تو ہے دعا کی پلٹ کر کے آئی تو کہ آٹا چل رہا ہے چکی چل رہی ہے آٹا گرتا جا رہا ہے چولہے کی طرح روٹیاں پک پک کر کے تیار ہو کر کے نکل رہی ہیں اب خوشی کی انتہا نہیں بچوں کو جگاتی ہے دروازے پر کھڑے شوہر کا انتظار کر رہی ہے کہ شوہر آئے اس کو کھانا ملے بہت دیر کے بعد شوہر آیا تو کہتا ہے بھائی کوئی انتظام ہوا پاس پڑوس سے کہ نہیں کہا پاس پڑوس سے نہیں اللہ نے بڑا کرم کیا یہ روٹی نکل رہی ہے تیار ہو کر کے آٹا چکی سے گر رہا ہے اللہ ابو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بیچارے آئے اور چکی اٹھا کر کے دیکھنے میں گلے گئے لگے گلا کہاں سے آ رہا ہے کوئی پائپ لائن بچی ہے کوئی کڑا ہو کے ڈال رہا ہے جیسے اٹھائے آٹا آنا بند ہو گیا کھائے پیے اب بڑی کوشش کرتے ہیں کہ آٹا نکلے لیکن آٹا نکلتا ہی نہیں کیا اب وہ قدرت کو تلاشنے لگے قدرت پر ایمان یقین کرنے کے بجائے اب قدرت کو خریدنے لگے نبی رہے سو کے پاس آئے دعائے قاضی کر کے یا رسول اللہ ہمارے اوپر بڑا کرم تھا پورا قصہ بیان کیا کہا میں سے غلطی ہوئی میں چکی اٹھا کر کے پتھر اٹھا کر کے آٹا دیکھنے لگا اور چک آٹا آنا بند ہو گیا آپ رکھنا وہ اللہ کی قسم اگر تم آٹا اٹھا کر کے پتھر اٹھا کر کے یہ ریسرچ نہ کرنے لگتے کہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے اگر ایسا نہ کرتے تو تیرے توکل اور تیری بیوی کے توکل کی وجہ سے اسباب اسباب کے بعد مکمل اپنایا اور پھر اس کے بعد تبکل کیا اللہ کی کشت اللہ سے فرمایا اگر اٹھا کے نہ دیکھتا تو قیامت تک چکی چلتی رہتی اور آٹا تیرے گھر میں آٹومیٹک گرتا رہتا انسان اللہ تعالیٰ کی ساتھ پر توکل کرے لیکن سنت اللہ اپنا لینے کے پا اسما پھر معاملہ قدرت اللہ کے حوالے کر دے وہ میں اور اللہ کا ہوا اللہ ہم سب لوگوں کو نیک بنائے صالح بنائے بنائے بنائے سنت الہ العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے اصحاب اور عوام کی اللہ مدد فرما اللہ ہر بلا آفت سے ان کو بچا دے الہ العالمین جس شہر میں رہتے <laughs> ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ اللہ ان کو ہر ان حضرات کو ہر بنا ہر آفت ہر مصیبت سے بچا دے اللہ ان حضرات سے وہ کام لے جن میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے قوم اور وطن کی خیر ہے اور اللہ ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غدب ہے آپ کی ناراضگی ہے امت اور ملت قوم اور وطن کا نقصان و خسارا ہے الہ جو اتحاد عربی فوج رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما ظالموں کو انہیں غلبہ عطا فرما مظلومین کی عدت فرما مدد فرما عالمین دنیا میں جہاں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں سارے مسلمان ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزت ان کی عصمت ان کی عزت کی حفاظت فرما اللہ پھر للقومنین والقومنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ